یہاں ہر جان جا نچ لے گی جو آگے بھیجا اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مول ہے اور ان کی ساری بناوٹ ان سے گم ہو جائیں گی